بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمده و رسوله ناظرین سامعین کرام علماء نے موت کو اللہ کا انعام بھی کہا احسان بھی کہا ہم لوگ موت سے ڈرتے ہیں اس لیے کہ ہمارے کرتوت ہمارا نام اعمال جو سیاہ ہو چکا ہے وہ ہمیں بتاتا ہے کہ مرنے کے بعد قبر میں کیا ہوگا جو کچھ کیا ہے دنیا میں اس کی سزا کیا ہوگی ہمارے گھبرانے سے ڈرنے سے موت میں رکنا نہیں ہے موت نے آنا ہے لیکن سوچ انسان کی یہ ہونی چاہیے کہ موت کوئی خطرے کی بات نہیں ہے موت کوئی خوف کی بات نہیں ہے موت کسی وبال جان کا نام نہیں ہے موت تو لکائے یار کا ذریعہ ہے موت تو زیارت یار کا ذریعہ ہے موت تو اس جہان سے اس جہان میں پہنچنے کا ایک راستہ ہے یہی تو وہ موت ہے جو عالم برزق کی زندگی گزارنے کی وہ لمحات دے گی یہی تو وہ موت ہے مرے گے تو قیامت کے لیے اپنی نئی زندگی کا آغاز کریں گے جس کے بارے میں خدا نے کہا سم یمیتکم سم یحییکم تمہیں بنایا گیا تمہیں مارا جائے گا اور تمہیں موت کے بعد پھر جگایا جائے گا یہی وہ موت ہے جو اس جگارے کے بارے میں یا اس دروازے کے قریب جانے کے لیے یہی موت ایک ذریعہ بنے گی پتہ چلا پھر سامی نے محترم عرض کر دیا جائے کہ یہ موت خوف نہیں ہے یہ موت لقاء یار ہے یہ موت ذریعہ زیارت رسول مقبول صلی اللہ علیہ وسلم ہے کبوترے ہمرا دنیا کا یہ میلا جائے گا کبوتر ہمرا دنیا کا یہ میلا جائے گا اے اکیلے آنے والے تو اکیلا جائے گا اے اکیلے آنے والے تو اکیلا جائے گا زمانے میں چلا آیا ہے جانے کے لیے سوچتا رہتا ہے گھر اپنا بنانے کے لیے اے حوث کے پاس واپے جا خیالوں کے غلام چاہتا ہے نرم بستر پر کرے اپنا مقام شمع کو روشن کیا ہے روشنی کے واسطے عیش کا سامان ڈھونڈا زندگی کے واسطے قبر میں سو اکیلا جائے گا اے اکیلے آنے والے تو اکیلا جائے گا کب تیرے غم راغ دنیا کا یہ میلا جائے گا کب تیرے غم راغ دنیا کا یہ میلا جائے گا اے اکیلے آنے والے تو اکیلا جائے گا اے اکیلے آنے والے تو اکیلا جائے گا پوچھ لے شہداد سے تیری وہ جنت کیا ہوئی پوچھ لے نمرود سے تیری حکومت کیا ہوئی پوچھ لے شہداد سے وہ تیری جنت کیا ہوئی پوچھ لے نمرود سے تیری حکومت کیا ہوئی پوچھ لے پھر آن سے تیری خدائی کیا ہوئی پوچھ لے قارون سے تیری کمائی کیا ہوئی ماتم و سہراب کی وہ پہلوانی کیا ہوئی پوچھ لے ان نوجوانوں سے جوانی کیا ہوئی ہار مجبوریاں گلشن کے مالی چل دیے ہاتھ خالی آئے تھے اور ہاتھ خالی چل دیے اے اکیلے آنے والے تو اکیلا جائے گا اے اکیلے آنے والے تو اکیلا جائے گا جائے گا اے اکیلے آنے والے تو اکیلا جائے گا یہ حویلی یہ محل ایک روز گر جانے کو ہے موت کا پیغام ملک الموت نے آنے کو ہے چاہنے والے تیرے بس قبر تک ہی جائیں گے خاک میں تجھ کو ملا کر ساتھ والے جائیں گے آگ کے دامن میں تجھ کو جب سلایا جائے گا قبر کی تاریکیوں سے دل تیرا گھبرائے گا مال دولت چاندی سونا سب پڑا رہ جائے گا پلچی اڑ جائے گا اور پنجرا دھرا رہ جائے گا اے اکیلے آنے والے تو اکیلا جائے گا اے اکیلے آنے والے تو اکیلا والے تو اکیلا جا